سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا سمامہ بن اسال مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان کو بنو فلاں کے باغ میں لے جاؤ اور ان کو حکم دو کہ یہ وہاں غسل کر لیں حدیث نمبر نو سو انیس مسند احمد